بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والشمس وضحاها سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی والقمر اذا تلاها اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے چلے اذا جلاها اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے اذا یغشاها اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے والسماء وما بناها اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا وما طحاها اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے پھیلایا ونفس وما سواها اور نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اسے درست کر کے بنایا فجورها وتقواها پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگار بننے کی سمجھ دی قد افلح من زکاها کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ نامراد رہا قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا انبعث اشقاها جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا فقال لهم رسول اللہ ناقت اللہ وسقیاها تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی بارش سے خبردار رہنا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا پھر اونٹنی کو مار ڈالا تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان کو نیس تو نابود کر دیا پھر سب کو برابر کر دیا خوف اور اللہ کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں